بھی اوکے سگریٹ حضرت سے سخل میرے حلقے سخن میں وہ گدا کے جانتے ہیں رہو رسم کج کلائی کلا کے جانتے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 جو تیری رضا ہو تو کر جو تیری رضا ہو مر جو معاملے جو تیری رضا ہو تو کر کیوں مجھے تو خوش نہ آیا کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خان کا نیا تریو پیراس جاتا یہ بڑا نازک معاملہ دین دا اللہ رسول نال دوستی لاؤن دا جی، جی، جی۔ تیری جو مرضی تو تو کر میں تین نہیں لیکن میرے پوچھنا ہے ہے نا مینو سیدھی گل تیرا خانقاہی نظام جڑا دربار بیٹھ کے تے نظرانے صرف کھادی جانا ہے تے دا دین دے نیڑے نہیں لگنا ہے دین واسطے کام نہیں کرنا ہے دین واسطے کام نہیں کرنا ہے کفر مخالفت واسطے قدم نہیں اٹھانا ہے امام حسین قربانیاں امام حسین وانگو قربانیاں نہیں دینا مینو یہ طریقہ پسند نہیں ہے یہ معاملے ہیں کون سے معاملے دین دین دین یہ معاملے ہیں تیری رضا ہو تو کر کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خان کا بیام دے گئی ہے تو ہو ماں کا ہے شکاری سبحان اللہ سبحان اللہ شکاری ابھی ابتدا ہے تیری نہیں مسلحت سے خالی یہ جہان مرغ ماہی فرماتے ہیں سونا مسلمان مومن تو ہما کا شکاری ہے ہما وہ پرندہ ہوتا ہے جو کسی کے سر سے گزر جائے تو کہتے ہیں بادشاہی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 نہیں مسلحت سے خالی یہ جہان مرغ ماہی یہ پیام دے گئی مجھ بات اور مکتا جی، مکبا کوئی نظم ہوتی ہے نا جی، جی. اس کا پہلا جو شعر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مت اور جو آخری ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اب سمجھ لگی ہے مکتا عرض ہے جی تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا ہاں، ہاں، ہاں. تیرا تیرا تیرا لا لا لا الہ الہ الا الا ارے تو عرب ہو یا اجم ہو تو عرب ہو یا اجم ہو تو عرب ہو یا اجم ہو اجم ہو اجم ہو تو عرب ہو یا اجم ہو تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی فرمان دینے اوئے مسلیا بھاوے عربی ہوئے بھاوے اجمی ہوئے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

مسئلے کی کڑی لگے کڑی آ جا یہ نہ سمجھنا کہ آج آپ کے ناغا ہوا ہے ناغا نہیں او بھائی جو آپ کو کسی کتاب میں ایسے پڑھنے میں نہیں ملے

خواب دے جی، خالق دا کی آپ ہی منتے جی اقبال نو چیشتی سمجھتے دینے پھر سمجھ لو قرآن نو بھی سمجھا دے سبحان اللہ بجاندے رہندے